ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦੋ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਓਗੇ ਉਤਨਾ ਸ਼ੌਕ ਵਧੇਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਿਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਿਣੀ شوق ودے گا شوق ودے گا طلب ودے گی طلب ودے گی تو پھر دین تسی زیادہ سکھو گے اور جس وقت اللہ تبارا تعالیٰ ویکھن گے یار اس بندے بند انہا شوق ہے اللہ تعالیٰ ان سین کھول دیں گے ٹھیک ہے نا جی جس طرح استاد ویکتا ہے کیا میرا شگرد قابل ہے کام میں ود چڑھ کے کرد ہے انہوں زیادہ دستا ہے ٹھیک ہے یہ فائدے دوسرا فائدہ یہ ہوئے گا کہ تاڑے کو ہر وقت ہر موضوع تے کتاب ہوئے گی تھی اپنا معاملات زندگی دے ہر مسئلہ اندے اندر ویک دے جی سمجھ دے جی تاڑے کو فن آ جائے گا تاڑے کو مارفت آ جائے گی علماء اولاما نے اپنی زندگیاں دے کے وہ اپنے خون دی سیاہیاں نہ لے کتابہ لکھیاں نے ٹھیک ہے نا جی اور سب نالوں ود جڑا جا فائدہ ہو رہا ہے تے مرن تو بعد تا صدقہ جاریہ بن رہی نے یار تھی مقا کشف الماجوب لئی کتاب ٹھیک ہے وہ ہوں لے کے تھی رکھ دیتی تھی پڑھ دے جے ٹھیک ہے تڈے وسال تو بعد وہ مرنا تو ہر ایک نے کل ذائقہ تل نفس موت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کہ تلخ حقیقت موت ادھر تو کوئی نہیں نس سکتا تصال تو بعد وہ تے بیٹے نے بل فرد پڑھی یا بیٹا نہیں کوئی کار مہمان آیا انہیں پڑھ لی آخر وہ کتاب ہے انہیں کتے تو جانا ہی جانا ہے نا کوئی پڑھے گا تو نہ جیڑا پڑھے گا فرض کرو ایک بندہ بھی وہ کتاب پڑھ کے ہدایت پا جاندہ ہے ان دی پوری زندگی کا سواب تعمیر ملے گا صدقہ جاری ہویا کہ نہ اور ایک کتاب تے اتنی عظیم اور انمول چیز ہے صدقہ جاریہ بن رہی ہے ہوں میرے کو جنیا انہوں میں نہ لے کے جانا ہے میں مر جاؤں گا کوئی تو کوئی پڑھے گا کوئی تو فائدہ ہوئے گا کہ نہیں تو یہ بات ہے محترم آپ کتابیں لیں یہ صدقہ جاریہ ہیں کتابیں لے پڑھے جس چیز کی سمجھ نہیں آتی وہ پوچھے ٹھیک ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا مولف بنایا ہے علماء سے پوچھیے آپ کتابیں لے اور کتابیں بڑھ چڑھ کر لیں ہاں یہ بار صرف آپ کی قابل قبول ہے کہ جو لینی ہے کسی صحیح مصنف کی لے جو جو موضوع نہ ہو ضعیف نہ ہو حسن نہ ہو ضعیف نہ ہو ٹھیک ہے مرفوع ہو جو صحیح سند کی ہو تو وہ لے بخاری مسلم لے لیں حدیث کی سہا کی کتابیں ترمزی ابو داود لے لیں جناب علی میں آپ کے ساتھ آؤں گا تو آپ کو لے دوں گا بہرحال آپ لینے کی نیت رکھیں